حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر جمرے کو کنکریاں ماری سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چونتیس